حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی نمات وسطی سے مصروف رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا سنن نسائی حدیث نمبر چار سو چوہتر